عطا کرنے والے بھی ہیں اور بہت زیادہ معاف کرنے والے بھی نب عبادی انی ان الغفور الرحیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا سب سے بڑا رحم اس کا سب سے بڑا کرم اس کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم تقدیر کو مانتے ہیں کہ بھلا ہو یا برا اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ ہمارا کلمہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے محترم دینی بہنوں اور بھائیوں یہ کلمہ ہم سے کچھ چاہتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان ہمارا ہے تو مکان کہتا ہے دروازے لگاؤ پردے لگاؤ لائٹ کا انتظام کرو پانی کا انتظام کرو یعنی ہے اور دروازے ایسے لگاؤ کہ اس میں کتا بلی چور ڈاکو باہر سے نہ آ جاوے اندر کی بھی ایسی صفائی رکھو کہ مچھر مکھی نہ ہو مکان ہم سے یہ چاہتا ہے جس مکان کے یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں اس مکان سے راحت ملتی ہے اس میں سکون ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ مکان بنایا جاتا ہے کہ وہ آرام سے سکون سے رہیں وہ جب مکان جو چاہتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے تو پھر وہ آرام بھی راحت بھی سکون بھی میری محترم دینی بہنوں اور بھائیو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ کلمہ ہم سے چاہتا ہے کہ تم نے اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کی مانو نبی کو مانا ہے تو نبی کی مانو فرشتوں پر ایمان ہے تو فرشتے غیب میں ہیں اللہ کے غیبی نظام کو مانو اسی لیے ہر وقت ہر بندے بندی کے ساتھ دس فرشتے ہوتے ہیں دائیں بائیں بھی ہوتے ہیں لکھنے والے ہوتے ہیں پیشانی کے بال پکڑے رہتے ہیں منہ کے قریب ہوتے ہیں جب کوئی بندہ یا بندی جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ میں ایک بدبو ہے اس بدبو کی وجہ سے چونکہ فرشتوں کو بدبو سے بہت نفرت ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ اتنی پھیلتی ہے کہ فرشتہ ایک, ایک میل دور بھاگ جاتا ہے جھوٹ میں بدبو ہے قرآن میں خوشبو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا بندی قرآن پڑھتے ہیں وضو کر کے اچھی طرح تو فرشتہ آ کر منہ سے منہ لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے جو لقمہ جس کی قسمت میں لکھا گیا ہے بارش کے قطرے کے ساتھ جو فرشتہ آیا ہے وہ کس کھیت کے لیے ہے کس بیج کے لیے ہے وہ بیج اگے گا کٹے گا بوریوں میں بھرا جائے گا مارکیٹ میں جائے گا دکانوں میں بکے گا کس کے گھر جائے گا اس گھر میں بہت سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھے سب کے لقموں سے بچا کر جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اس کے لقمے میں پھنسا کر حلق میں اترنے تک وہ فرشتہ ساتھ رہتا ہے جو بارش کے قطرے کے ساتھ آیا تھا اتنا بڑا اللہ کا غیبی نظام ہے پھر تقدیر پر ایمان بھلا ہو یا برا یوں کہ مسلمان کے لیے پہاڑ جیسا کوئی مسئلہ ہو وہ رائے ہو جاتا ہے اگر یہ ایمان سچا دل میں ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہی مقدر تھا اللہ نے اسی میں میری بہتری سمجھی اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہا بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تمہیں پسند ہے لیکن ہمارے نزدیک تمہارے لیے وہ اچھی نہیں ہے بہت سی چیزیں تمہیں بہت بہت بری لگتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہے اسی لیے علماء نے کہا کہ بندے اور بندی کے لیے ہر مسئلے میں تسلی کا سب سے بڑا سامان تقدیر پر ایمان اللہ نے میرے لیے یہی مقدر کیا تھا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے تو ایک دعا سکھائی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحیم مالک الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں آزمائش کے قابل نہیں ہوں مجھے میرے اس پریشانی سے مجھے میرے اس مسئلے سے آفیت کے ساتھ نجات نصیب فرما دے یہ دعا سکھائی پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے اسی لیے ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا یہ جو عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں عام طور پر عورتیں بہت سستی کرتی ہیں اس لیے کہ عصر کے بعد کا وقت تو آپ کے شاپنگ کا ہوتا ہے اور مغرب وہیں ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے آتے آتے عشاء بھی ہو جاتی ہے عبد عبدالصمت صاحب آئے پھر دسترخوان لگانا ہے کھانا ہے کچھ نرم گرم کرنا ہے ایک بیچاری عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ بیچ میں گھومتی رہتی ہے میرا نمبر کب آئے گا حالانکہ ابھی کتاب پڑھ رہا تھا تو عجیب بات یاد دلائی اس میں مغرب پر سورج ڈوب جاتا ہے تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے پھر رات شروع ہو جاتی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے پھر وہ رات کی اندھیری بڑھتی رہتی ہے اس میں علماء نے بتایا کہ جس طرح یہ سورج چھپا ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کر رکھا تھا تم بھی دن بھر اچھلتے رہے کودتے رہے باتیں بناتے رہے اپنے شوق موج کی باتیں کرتے رہے دن بھر یہی ہوتا رہا اجالا تھا کہ اب زندگی کا سورج ڈوب گیا موت آ گئی روزانہ غروب آفتاب ہمیں موت یاد دلا رہا لیکن سورج چھپتے ہی فوراً اندھیرا نہیں ہوتا بہت دیر تک اجالا رہتا ہے کہ جانتے ہو یہ اجالا کیا ہے یہ اجالا وہ ہے کہ مرنے والے کے لیے کچھ رونے والے کچھ باتیں کرنے والے کچھ یاد کرنے والے دو چار مرتبہ قبر پر آنے جانے والے یہ وہ اجالا ہے اس کے بعد جب رات اندھیری ہو جاتی ہے تو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہتا کتنا ہی قریبی ہو کتنا ہی تعلق ہو یاد کر کے بھی رونا چاہیں تو رونا نہیں آتا کیا یہ اندھیرا ہے کب یہ تمہاری زندگی کا آخری اب اگر نماز خیریت سے ہوئی ہے عشاء کی تو گویا تمہارا اور اسی رات میں اگر موت آ گئی تو علماء لکھتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اس عورت کے لیے خاتمہ بل ایمان کی گواہی دے دو کہ اس نے عشاء پڑھی ہے اس کی زندگی کا سورج چھپا ہے اور اس نے یہ اندھیری قبر میں ہے لیکن یہ ایمان کے ساتھ ہمیں قدم قدم پر قدم قدم پر ہماری رہبری ہے پھر یہ قبر کا ایک زمانہ ہے سور پھونکا جائے گا سارے اپنے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے حشر کا میدان ہوگا اللہ جل جلال امن وال انتہائی جلال میں ہوں گے تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں سے کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ کے واسطے اس سورج کی گرمی سے بچا دو ہمیں چاہے فیصلہ کرا کہ میں ڈلوا دو ہمارے سے نہیں برداشت پسینے ناک کے راستے سے اور ناک اور بھیجے دماغوں کے بھیجے ناک کے راستے سے بہ رہے ہوں گے یوم یفر المرو میں نقی و امی ہی و ابی ہی و صاحبت ہی و بنی باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بھائی بھائی سے دوست دوست سے سہیلی سہیلی سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگے گا اور کوئی کسی کا سہارا نہیں نام اعمال تقسیم ہوں گے اور اس وقت میں لوگ چیخ اٹھیں گے اور پکار اٹھیں گے مالی حاضل کتاب ارے اس نام اعمال کو کیا ہو گیا لا غادر صغیرت والا کبیرتن اللہ احساہ چھوٹی نہ بڑی چھپی نہ کھلی کوئی اس نے تو چھوڑی نہیں ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا فیصلہ اللہ کریں گے اسی لیے میری محترم دینی بہنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں اللہ ایک ہے اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے نفع نقصان عزت دلت زندگی موت بننی بگڑنی اور اس کو ہی راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو سب سے زیادہ جو راضی کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے وہ ایک ہے اکیلا ہے اس کو مانو اور اس کو کیسے مانو اور اس کی کیسے مانو اس کے لیے راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے آپ کی شریعت میں تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے میدان تک ہر مرد و عورت کے سامنے کھانے پینے پہننے اڑنے غم خوشی رات دن بیماری تندرستی میں جو کچھ حالات اس سب میں مکمل رہبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے راستہ بتا دیا زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس کو راضی کرنا ہے کہ وہ جس نے زمین و آسمان چاند سورج دریائیں سمندر ہر مخلوق کو تن تنہا بلا شرکت غیرے بغیر کسی کی پارٹنرشپ کے بغیر کسی کے ساجے کے بغیر کسی سہارے کے تن تنہا اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اس اللہ کو مانو اس کی مانو کہ اس نے احکامات دیے ہیں اس کی کتاب میں قرآن میں یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ بولو یہ مت بولو یہ دیکھو یہ مت دیکھو یہ سنو یہ مت سنو ایسے جیو ایسے مت جیو ایسے مرو ایسے مت مرو یعنی یہ سارا اور اس کی رہبری کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا راستہ بتایا کہ جو نبی کے راستے سے چلے گا اسی لیے کہا خلاف پیمبر کسے راہ گزیر ہر گز بنزل نقاہد رسید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت چھوڑ کر کبھی کوئی اپنے اللہ تک پہنچا ہے منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچے گا راستہ ایک ہی ہے حضور کا پھر آگے یاد دلایا اور آپ نے مکہ مکرمہ میں مکے کے جو مشرق تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کھا لو پی لو اچھل لو کود لو اپنے شوق ارمان پورے کر لو بغلیں بجا لو اور مر مرا کے مٹی کے ڈھیر ہو جاؤ کچھ نہیں اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے وہ اس کو مانتے نہیں تھے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنا کیا کرائے کا حساب دینا ہے تیرہ سال تک یہ باتیں بتائی اور یہ دلوں میں ایسی اتر گئی تھی اور یاد رکھنا میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں اگر یہ تین باتیں حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جائے اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ جانتا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی حق ہے مرنے کے بعد سب کچھ کا جواب دینا ہے اگر یہ تین باتیں حقیقت کے ساتھ دنیا میں دلوں میں اتر جائے تو عورت عورت ہونے کے ساتھ مرد مرد ہونے کے ساتھ غریب ہو امیر ہو جوان ہو بوڑھے ہوں بازار میں مارکیٹ میں ہوں آفسوں میں ہوں یا زندگی کے کسی شعبے میں ہوں گھر میں ہوں ساس ہو بہو ہو دیورانی ہو جیٹانی ہو نند بھاوج ہو چھوٹے بڑے بھائی ہوں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا نبی کا راستہ چھوڑ کر نہیں چل سکتا اس لیے کہ وہ مرنا ہے اس لیے کہ مرنے کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے کتنے راجا مہاراجا کیسی رانیاں مہارانیاں کیسی حسینائیں اور کیسی شہزادیاں اور کیسی کیسی آئیں اور چلی گئی اور جاری روز جنازے ہو رہے یہ تین باتیں اندر اتر جائیں کوئی کتنی چھپ کر باتیں کرے اللہ تو سنتا ہے کوئی کسی عمل کو کتنا چھپ کر کرے اللہ تو دیکھتا ہے کسی کو پتا چلے نہ چلے اسی لیے جب کسرا کے خزانے فتح ہوئے تھے اور اس کا سینکڑوں من سونے کا تاج صحابہ کی ٹھوکروں میں آیا اس کے خزانے آئے ایک بہت قیمتی سامان ایک صحابی کو ملا اندھیرا تھا ڈھیر لگا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چوکیدار رکھا تھا وہ صحابی جن کو سامان ملا تھا چپکے سے آئے اور ڈھیر میں پھینک کر چلے جانے لگے چوکیدار نے پوچھا بھائی کون ہو کیا میرا نام وہ جانتا ہے جس کے لیے میں نے کیا ہے جو کیا وہ بھی اس کو معلوم ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ امانت داری کی بات تھی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ بصیر ہے یہ جب اندر میں ہوتا ہے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے بندہ یا بندی اللہ کے خوف سے چلتے ہیں اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں بہت واقعات ہیں بہت واقعات ہیں کہ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے اسی لیے اخلاص صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اب جیسے یہ مبارک دن ہے ہاتھ سے جا رہے ہیں عشر دل حجا دس دن جس کی اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال ان دس راتوں کی قسم کتنے مبارک دن ہیں کہ سارے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب یہ دس دن ہے پھر اس میں دسویں دن کی سب سے زیادہ محبوب ادا وہ قربانی ہے اس دس دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر اور عرفے کے دن کا روزہ دو سال کے برابر کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف ایک سال آنے والے کے گناہ معاف اس دس راتوں کی اس کے دس دنوں کی راتیں ہر رات شب قدر کے برابر خیر من الفی شہر جس کو اندان ضلع انہوں نے کہا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر یہ سب بہانے ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کو نوازنے کے لیکن چونکہ وہ جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں گھڑی کی قیمت معلوم ہے موبائل کی قیمت معلوم ہے سونے کے زیور کی قیمت معلوم ہے تو اس کو بہت سنگوا سنگوا کے حفاظت سے رکھتے ہیں وقت کی راتوں کی دنوں کی عملوں کی قیمت ہی نہیں معلوم ایک دفعہ کا سبحان اللہ عہد پہاڑ کے برابر ثواب الحمد للہ آدھی میزان بھر دیتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہ کتنا ثواب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر اچھا، اور اخیر میں چوتھا کلمہ اور یہی تصویر رات کو سوتے وقت لیکن اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اس کا جب ثواب بتایا آپ نے اور فرمایا کہ لیکن اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ اتنا تھوڑا سا عمل اور اتنا سارا کرنے والے تھوڑے کیوں ہوں گے فرمایا کہ نمازی نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو فوراً شیطان آتا ہے اور کوئی ایسا کام سامنے آتا ہے کہ آدمی تسبیح نہیں پڑتا عورتوں کا بھی یہی حال ہوگا عورتیں بھی بہت مشکل سے تو نمازی پڑھتی ہیں اور جیسی پڑھتی ہیں اور فرمایا کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں یہاں کی بھی وہاں کی بھی یہ بھی وہ بھی جب یہ تسبیح پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے تسبیح پوری نہیں ہونے دیتی اسی لیے قرآن نے بار بار کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس سے دشمنی کرو تو میں نے کہا کہ جیسے جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں زندگی کتنی قیمتی ہے اللہ اکبر ایک ایک سانس میں بڑی بڑی جنتوں کے سودے اللہ کو کتنا راضی کرنا اب بیٹھے ہیں دس پانچ سہیلیاں بھی بیٹھی ہے ساس بہو بھی ہے نند باوج بھی ہے گھروں میں عورتیں ہوتی ہے ایسے مرد بھائی بھائی بتیجے ابا بیٹے بیٹھے ہیں بالکل ہونٹ بھی نہیں ہلائے دل ہی دل میں جیسے حدیث میں آتا ہے دس مرتبہ اللہ اکبر دس مرتبہ سبحان اللہ اور اس کے بعد جب یہ کہتا ہے اللہ مغفر لی تو دس کے دس مرتبہ اللہ یوں کہتے ہیں میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا اور اس پر جہنم حرام ایسے زہر کی بارہ رکعت کے بارے میں کہا جس نے بارہ رکعتیں پڑھی جہنم اس پر حرام یہ سب بہانے ہیں اللہ کی طرف سے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر میں ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں جس گھر میں قبر حشر اور آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں وہ گھر کیسا چمکدار کیسا نورانی اور کیسے سکون والا اور ہاں، جن گھروں میں غیبتیں جھوٹ تیری میری یہاں کی وہاں لگائی وہاں کی یہاں لگائی کہ اتنی نحوست ہوتی ہے کہ فرشتے تو قریب نہیں آتے لیکن چونکہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے اسی لیے ہم سے یوں کہا الدین یقمین بالغیب جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ہے اس کو مانو اس پر ایمان بناؤ اللہ تمہیں نظر نہیں آتے قبر حشر قبر کی کشادگی قبر کی تنگی اب ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک آدمی نے قبر کھو دی اور تین قبریں کھو دی جنازے آئے نہیں اس کی آنکھ لگ گئی دو فرشتے آئے ان کا دیکھو تین جنازے آئیں گے جو سب سے زیادہ کشادہ اور اچھی بڑی ہے اس میں یہ دوسری میں یہ اور تیسرے میں یہ تحقیق ہوئی معلوم ہوا بھائی پہلی قبر جن کے لیے کہے گی وہ کون ہے کہ وہ عالم باعمل با عمل اور پرہیزگار اللہ کے حکموں پر چلنے والے عالم وہی نہیں جن کے پاس سند ہو اور پھینتا بند ہے عالم وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو جانتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں وہ عالم ہیں با عمل ہیں کہ یہ قبر ان کے لیے کہ دوسری کہ دوسری جو ہے وہ دوسرے درجے کے آدمی ہیں کہ اللہ کی منع کی ہوئی سے بچتے تھے ان کے لیے کہ تیسری کہ تیسری یہ اس عورت کے لیے ہے اور یوں کہ اس کو اتنی تنگ کرو اتنی تنگ کرو جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں چلی جاتی ہے یہ فرشتے بتا رہے ہیں اور کہ یہ اس عورت کے لیے ہے جو ہر وقت غیبت جھوٹ تیری میری نمازیں قضا کرنا اور نہ گھر کا کوئی حق نہ شوہر کا نہ بیوی نہ بیٹوں کا کہ بس اپنی دنیا اپنے رنگ روپ سے اس کو فرصت نہیں کہ یہ اس کے لیے کبھی کبھی بندوں کی اور بندیوں کی آنکھ کھولنے کے لیے اللہ پاک دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ خندق کا موقع تھا دشمن جو ہے بالکل تنا بیٹھا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس دس آدمیوں کی جماعتیں بنا رہے تھے خندق کھودنے کے لیے تو چونکہ صحابہ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو مانا اللہ کی مانیں گے نبی کو مانا نبی کی مانیں گے اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو جائیں گے حضرت حزے کے پا کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا خالی لنگی تھی جس سے سطر گھر گئے گھر والوں سے کہا کہ تمہاری اپنی چادر دے دو میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں آئے وہاں جہاں گئے اتنی سخت سردی تھی کہ خیمے اڑ رہے تھے ان کے پاس تو تن ڈھکنے کو بھی نہیں تھا تو اپنے ہاتھ سے قبریں کھو دی تھی اور اسی میں اپنے آپ کو چھپایا تھا ادھر سے دشمن کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی تلاش تھی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو جا کے وہاں کے حال حوال لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پسند کیا تشکیل سے ذرا طبیعتیں گھبراتی ہے جیسے آپ کو بھی جب میں کہوں گا نا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ مہینے میں تیسرے مہینے تین دن اور مرد بھی اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو لے کر کے اپنی ماؤں کو لے کر اور اور مہینے میں تین دن اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ تو مل صاحب ابھی تک تو تم بہت اچھی بات کر رہے تھے یہ, یہ, یہ کیا کہہ رہے ہو تم تو یہ صوفے اور یہ کیا کارپیٹ اور یہ وہ بلوری کانچ کوئی چوڑا کوئی گول کوئی لمبا آئس کریم کی پیالیاں اچھی دوسری اور چائے کی پیالیاں اور یہ سب چھوڑ کر تین دن سب وہ باتیں کرو نا جو تم صحابہ کی اولیاء اللہ کی اور اللہ کی رسول کی کرتے تھے وہ کرو یہ یہ اس کو بعد میں کرنا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرا تھا حضور کو آدمی کی تلاش تھی تو حضور آتے جاتے تھے یہ کہ یوں کہتے کہ جب حضور میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں زمین سے اور دبک جاتا تھا جیسے پرانے اور گردن نیچے کر لیتے ہیں تو یہ تو اوپر سے چلا آیا ہے تشکیل سے سب گھبراتے ہیں لیکن جس کی قسمت کو جگانا ہوتا ہے اللہ کو اللہ اسے قبول کرتے ہیں حضور نے پوچھا ارے حذیفہ ہے کیا تو کتابوں میں ہے کہ جواب بھی اتنی مری آواز سے دیا کہ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سمجھ کے کہ یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں میرے کام کا تو ہے نہیں یوں کہہ کے چھوڑ دیں لیکن ہمارا جو کام ہے نا وہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوست کش دشمن نواز جس سے جتنا تعلق ہو اس کو دور سے دور تشکیلوں میں بھیجو اور جو بیچارے نئے نئے ہوں ان کو تھوڑا سا پان کھلا دو چائے پلا دو پانی پلا دو تھوڑا بٹھا دو آنے جانے شروع ہوں تو پھر دیکھیں گے آگے چل کے ان کی دل جوئی کرو تو یہ تو پرانے تھے آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو کہ کلمہ کیا پڑا ہے اللہ کو مانا اللہ کی مانیں گے نبی کو مانا نبی کی مانیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اٹھ کھڑا ہو یہ یوں کہہ رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا حال تو ایسا تھا کپڑا تک نہیں اور جہاں جانا ہے وہاں کوئی شیرینی نہیں بٹ رہی ہے کہ چلو قرآن کا ختم ہے تو وہاں لڈو ملیں گے وہاں تو ابو سفیان نشانہ لگائے بیٹھے ہیں تیروں اور بارشیں ہو رہی تیروں کی جاؤں تو کیسے جاؤں تو موت کے منہ میں جانا ہے اور نہ جاؤں تو پھر کلمہ کس بات کا پڑا ہے خالی منہ سے تھوک اڑایا جیسے ہم تھوک اڑاتے نا اللہ کو مانا نبی کو مانا کریں گے وہ جو ہمارے جی میں آئے گا پہنیں گے وہ چونچلے وہ پورے کریں گے شوق وہ پورے کریں گے دنیا میں یوں گھومیں گے پھریں گے ہنی مون وہاں منائیں گے اور شادیاں ایسی تو بات تو بات کیوں کلمہ کیسا کلمہ میں نے کہا شروع ہی میں کہا تھا یہ کلمہ ہم سے کچھ چاہتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے وہ کرو جو تمہارے نبی نے بتایا ہے وہ کرو کہنے لگے میں بہت حیران تھا جاؤں تو کیسے جاؤں نہ جاؤں تو میرا تو کل میں سے جاتا ہے کہ میں کھڑا ہوا پھر جب چلنے لگا تو ہوائیں بہت تیز تھی خیمے اڑ رہے تھے میرے تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اے اللہ حضافہ کی حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ جب چلا ہوں تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاروں طرف میرے تنور جل رہا ہو آپ کہتے ہو نا ہیٹنگ کیا ہیٹر کہ باہر کتنی برف پڑ رہی ہے کتنی ہوا پتہ نہیں چلتا جہاں ہیٹنگ ہوتی ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا اس واقعے نے بتایا کہ جب نبی کی کہی مانو گی جب اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی بتلائی شریعت پر چلو گی اور چلو گے تو نبی کی دعائیں لگیں گی پھر اللہ تمہاری تمہاری آل اولاد کی دائیں بائیں اوپر نیچے گھر باہر ہر جگہ اللہ حفاظت کریں گے مجھے جو اصل سنانا ہے بغداد شریف میں جہاں کسرا کا محل وہاں تین قبریں ایک حضرت جعفر کی اور ایک اور صحابی کی اور ایک ان کی قبر یہ تین قبریں وہاں دریا کے کنارے تھی اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں یوں کہہ رہے ہیں یہ حضرات کے جلدی سے ہماری لاشیں ہمارے جنازے یہاں سے منتقل کر دو بہت زبردست سیلاب آنے والا ہے بہا کے لے جائیں وہ تو خواب تھا بھائی خواب ہے دوبارہ یہی خواب آیا تیسری مرتبہ بھی یہی خواب آیا جب بار بار خواب آیا تو وہاں کے جو علماء تھے ان کے سامنے کہ بھئی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کیا تعبیر ہے تو ان حضرات نے ساری باتیں پوچھی اس کے بعد یوں کہا کہ خواب سچا ہے اور قبریں یہاں سے منتقل کرنی چاہیے اس کے لیے تاریخ طے ہوئی فلا تاریخ پوری دنیا میں خبریں پھیل گئی انیس سو چالیس یا اس کا قصہ ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آپ کے صحابہ کی قبریں کھولی جائیں گی اور ان کو منتقل کیا جائے گا تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہودی بھی نصارہ بھی اور مسلمانوں کا تو کہنا ہی کیا اس میں ایک حاجی صاحب تھے اور بتا دوں میمن تھے کون تھے وہ گئے تھے حج کو اور حج کے بعد میمن تو کربلا کی اور اس کی زیارت بہت کرتے ہیں ہاں تو وہ زیارتوں کے لیے کربلا وغیرہ گئے تھے بغداد شریف اور یہ سب دیکھیں گے وہ تاریخ آ گئی اسی میں تھی تاریخ قبریں کھولنی تھی وہ خود ہم کو ملے اور اللہ معاف فرمائے انہوں نے تو بیچاروں نے وہ سارا اس کی اس کی تصویر تھی ان کے پاس وہ کاغذ اور اس پر لکھا ہوا سارا مجھے دیا تھا لیکن ہمارے پاس کہاں وہ کاغذ پتا نہیں کہاں چلا گیا تو وہ حاجی صاحب مجھے ملے امریکہ میں میں نے یہ بیان کیا تھا وہاں کہ جب حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ جن کے پاس پورا تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا ان کی قبر کھلی اور چہرہ ایسا روشن اور لاش ایسی جیسے ابھی ابھی کوئی دفن کر کے گیا ہو کفن کے کپڑے کو بھی داغ نہیں اب چاروں طرف سے آواز آئی چہرہ دکھاؤ زیارت کراؤ زیارت کراؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان کے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا اتنی زور کا اس میں سے نور تھا اور سیدھا آسمان کی طرف جا رہا تھا کہ جیسے ویلڈنگ میں آدمی کی آنکھ نہیں جمتی ہے ایسے کسی کی آنکھ جم نہیں رہی پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی جس کو اللہ پاک نے چھپایا ہے اس کو چھپا دو یہ وہ حذیفہ ہیں جن کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا لیکن سردی کی سخت رات میں اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نبی کی اطاعت میں ابو سفیان کے لشکر کا حال لینے کے لیے گئے تھے یہ اللہ نے کبھی کبھی بندے بندیوں کی آنکھ کھلوانے کے لیے اللہ پاک دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں نبی کی چال چلنے پر خدا تمہیں کیا کیا دیں گے اور وہ بھی دکھاتے ہیں نبی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر شریعت سنت کے خلاف کہ ایک آدمی نے دفن کیا اور اس کا بٹوا اس کا کیا کہتے ہو تم لوگ والیٹ والیٹ گر گیا وہ یاد نہیں رہا قبر کھلوائی ایسی چیخو پکار تھی کہ قبر کیا کھلواتا اور والٹ کیا لیتا وہ بھاگ گیا اس کی بہن تھی میری محترم دینی بہنوں مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے حق ہے حق ہے اور حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے ایک جوان کو ایک مرتبہ یہ حج کے دن ہے لاکھوں بندے حضور کے دروازے پر حضور کے در مبارک پر سلا تو سلام پڑھ دے ایک جوان کو دیکھا وہاں مرتے ہوئے بڑا خوبصورت جوان عرب جوان تھا چھ فٹ لمبا روز اقدس پر آیا اور بہت مختصر سلام پڑھا اس نے اور سلام پڑھ کے اشد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد ان کا حضور کی طرف اشارہ کیا انگلی سے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول یہ کہا اور وہی لمبا ہو گیا یا اللہ کیا ہوا کیا ہوا سارے لوگ جمع ہو گئے صحت اور تندرستی اس کی ایسی تھی کہ کہیں ناخن میں روگ نہیں اللہ کے نبی کی محبت ایسی لے کر آیا تھا کہ برداشت نہیں کر سکا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے اگر اللہ رسول کی محبت کے ساتھ جی رہے ہو اور محبت خالی تھوک اڑانے سے نہیں ہوتی محبت تو ان کی اطاعت سے ہوتی ہے اسی کے لیے یہ سیکھنا سکھانا عورتوں کے ذمے بھی ہے مردوں کے ذمے بھی ہے اپنا دین سیکھو اس پر چلو اور پھر چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے تمہارے ذمے اپنا دین سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے یہ ساری بات میں اس پر کہہ رہا تھا کہ جب کوئی چیز آدمی کے پاس ہو اس کی قیمت معلوم ہو تو بہت حفاظت کرتے ہیں سونے کو جوتے سونے کا زیور جوتے کی جگہ نہیں رکھتے اس کے رکھنے کی جگہ اور پیسے رکھنے کی جگہ اور اور جو قیمتی قیمتی سوٹ اور کپڑے ہوتے ہیں اس کے رکھنے کی اور جوتے اور چپل ہے نی ہمیں جوتوں کی قیمت معلوم گھڑیوں کی قیمت معلوم موبائلوں کی قیمت معلوم فرنیچروں کی قیمت معلوم اور نہ جانے کیا کیا ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے کہ جو سانس جاتا ہے پھر دوبارہ آ نہیں سکتا لیکن ہم صبح سے شام تک کتنے چوبیس ہزار سانس لیتا ہے ہر مرد و عورت چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار ان سانسوں میں ہم کیا کرتے ہیں کتنا کالا کتنا گندا کتنا بدبودار اس وقت کو بناتے ہیں غیبتوں سے جھوٹ سے موبائل دیکھ کر کے تصویریں دیکھ کر کے نہ بولنے کے بول نہ سننے کی چیزیں نہ کرنے کے کام اور انہی ایک دن میں کتنی جنتیں قبر کا کتنا نور دلوں کا کتنا نور آنکھوں میں کتنا نور زبانوں میں کتنا نور گھروں میں کتنا نور انہی میں پیدا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ چیزوں کی قیمت معلوم ہے اس لیے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اعمال کی قیمت ہی نہیں معلوم اسی لیے یہ فضائل اعمال جو ہیں یہ جو کتابیں ہیں ہماری تعلیم کی اس میں عملوں کی قیمت بتلائی ہے جیسے میں نے کہا کہ عشاء کی نماز کتنا بڑا سبق ہے کتنا بڑا سبق کہ وہ سورج جس نے دنیا کو روشن کر رکھا تھا لوگ کھیل رہے تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے آ رہے تھے جا رہے اجالا تھا کہ اب چھپ گیا کہ بہن تم بھی اور بھائی تم بھی اس سورج کے غروب ہونے کو روز سبق پڑھاتا ہے روزانہ سبق پڑھاتا ہے جیسے یہ سورج چھپتا ہے کہ سورج کتنا بڑا اور کیسا پوری دنیا پر چھایا ہوا کہ تم جتنے چاہے بڑے ہو تم جتنے چاہے خوبصورت ہو اور جتنے چاہے بڑے ماں باپ کے ہو اور جتنی اونچی برادری کے اور لمبی ناک کے ہو یہ سورج چھپا تو تمہاری زندگی کا سورج بھی ایک دن چھپے گا تھوڑی دیر اجالا رہے گا ایسی تھی ایسا تھا ایسی تھی ایسے تھا گیا پھر رات اندھیری ہے کہ پھر قبر کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو من ریاض جن یا حفرتم من حفر نیران کہ یا تو قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے کہ جو بنا کے لے گئے ہیں وہ سامنے آئے گا اسی لیے سب سے بڑی چیز اور بنیادی چیز جو ہے وہ آخرت ہے یہ دنیا رہی ہے نہ رہے گی کون آئے کتنے آئے کیسے آئے کیسی آئی کیا کیا ہوا اسی لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں ان کی شادی ہوئی تھی ایک ایسی خاتون سے کہ جس کے سارے بھائی خلیفہ جس کا باپ خلیفہ اچھا بیٹے ہوئے تو وہ بھی خلیفہ اکیلی تھی اکلوتی تھی اور ماں باپ نے ماں نے اور بھائیوں نے منوں کے حساب سے دیا تھا یہ سورت والی بہت بہت دیا بہت دیا اس کی ساس نے بھی سیٹ بنایا اس کی بہن نے بھی بنایا اس کی نند نے بھی اب اب کتنا دیا تھی کلو دیا ڈیڑھ کلو دیا ہاں، نہیں موسپ ہاں، کیلو کلو موسپ کلو ہاں، تیس تیس تولے ہوں گے سب ملا کے تو کائی کو پھولی پھر رہی ہے دیا دیا دیا منوں کے حساب سے دیا تھا پہلی رات تھی دونوں کی ملاقات ہوئی حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ تو بہت غریب گھرانے کے تھے ان کے باپ تو وہ تھے اور ان کی نانی وہ تھی کہ جو دودھ میں پانی ملانے کو تیار نہیں تھی ماں کے کہنے سے اور ماں نے تربیت کی تھی اس غریب گھرانے کے اور یہ ماشاء اللہ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فاطمہ نام ان کا فاطمہ تھا ہمارا تمہارا نبھاؤ مشکل ہے تمہارا مزاج شاہانہ ہمارا مزاج فقیرانہ اب کہاں بنے گی لیکن مال نے اتراہٹ نہیں پیدا کی تھی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں اور بڑے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور ایسی ہوں اور ایسی ہوں اتراہٹ نہیں تھی گھمنڈ غرور نہیں تھا امیر المومنین میرا آپ کا جوڑا آسمانوں میں لکھا گیا ہے اب تو جنازہ آپ کے دروازے ہی سے میرا اٹھے گا کھلاؤ گے کھاؤں گی جو کھلاؤ گے کھاؤں گی جو پہنا ہوگے پہنؤ ایسی عورتیں یہاں صبح سے شام تک روز ابھی تو گھر سے نکلنے کی اتنی لمبی فہرست یہ بھی آنا ہے یہ بھی آنا ہے معلوم ہے نا بچے عید آ رہی ہے کچھ پتا بھی ہے بس تمہیں تو کچھ سورت میں رہتے ہیں جو کھلاؤ گی کھاؤ گے کھاؤں گی جو پہناؤ گی فاطمہ میرا جیوں چاہتا ہے کہ ابا کے اماں کے یہاں سے جو اتنا سارا لائی ہو تو کتنے مسلمان کن کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے کن کے بچے ننگے پھر رہے ہیں کن کی کیا ضرورت یہ اگر سارا ہم بیت المال میں جمع کر دیں تو لوگوں کی ضرورت اور مسلمانوں کے کام آئے گا اور اللہ نے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ قیامت میں اس کی ضرورتیں پوری بغیر کچھ کہے امیر المومنین میں آپ کی ہوں اور یہ جتنا ہے سب آپ کا ہے دے دیا ملاقات جب ہوئی تو دیکھا کہ انگلی میں ایک انگوٹھی ہے اور ہیرا اس کا بہت قیمتی فاطمہ یہ نہیں دی امیر المومنین جب اماں مجھے رخصت کر رہی تھیں دہلیز پر تھیں ماں رو رہی تھی میں بھی جدائی کے غم میں رو رہی تھی آنسو بہ رہے تھے میری ماں نے اپنی انگلی سے نکال کر میری انگلی میں پہنائی تھی اور یوں کہا تھا بیٹی یہ ہماری یادگار ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو دس دن ہے نا یہ تو حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق اور حضرت سارا علیہ مسرات و تسلیمات کی یادگاریں ہیں کہ بندے اللہ کے ایسے ہوا کرتے ہیں بندیاں ایسی ہوا کرتی ہیں اللہ کے نام پر اس گھر میں پلے ہوئے بچے بھی گردن کٹانے کو تیار ہوا کرتے ہیں اور ان کی نسلوں میں محمد سلم آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں ہیں جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اولاد بھی ایسی ہوتی ہے پھر پوتے اور پر پوتے اور نسلوں تک میں اللہ پاک اولیاء اللہ کو پیدا کرتے اور جب ماں باپ ہی کی زندگی آوارہ گردی کی ہو ماں کو نہ پتا ہو کہ شوہر کب آیا اور شوہر کو پتا کہ وہ کہاں گئی تھی کہاں تھی آوارہ گردی پھر اولاد بھی ایسی ہوتی ہے پھر ان کے پیٹوں سے وہی سنیما کے ایکٹر اور ایکٹرس پیدا ہوتے ہیں پھر ان کی نقلیں اتارتے ہیں ان کی ان, کے بال ایسے اور ان کا ان کا میک اپ ایسا اور ان کے ناخن ایسے اور ان کے ناخنوں پر رنگ پھر وہی ہوتا ہے اللہ تو اللہ ہے آم کے درخت پر ساری دنیا میں کہیں بھی ہو مکے میں بھی بو دو تو آم کے درخت پر آم ہی اللہ پاک لگائیں گے فور پر کانٹے آئیں گے اسی لیے کہتے ہیں ہمارا سماج ہماری معاشرت ہمارا رہن سہن جتنا شریعت سنت کے مطابق جتنی عملوں کی قیمت جتنی اپنی فاطمہ نے وہ انگوٹھی بھی دے دی بہت شہرت تھی بڑے باپ کی بیٹی اور بڑے آدمی کی بیوی لوگوں کو تمنا تھی بیگم صاحب کی ایک عورت آئی بھائی مجھے میر المومنین کی کوٹھی بنگلہ کیا جو ہو سکے محل بتاؤ ایک آدمی نے کہا کہ ایک کچا سا مکان تھا ایک پرانا سا کہ یہ ہے ارے بھائی میرا مذاق مت کرو میں تو بہت دور سے آئی ہوں اور بیگم صاحب ارے یہی ہے تجھے جانا ہو تو جا اندر گئی دیکھا کہ ایک عورت ہے کام کر رہی ہے اور جیسے عورتیں ہمارے گھروں میں بھی کچن میں جب ہوتی ہیں تو اکثر رپٹا بھی نہیں ہوتا کہ اکیلی ہیں اور بال بھی بکھرے ہوئے اور جیسے کپڑے ہوتے ہیں کچن کے ایسے کپڑے اس عورت نے آ کے کہا السلام علیکم کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آؤ بہن بیٹھو بٹھا دیا اپنے کام میں لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہو کے آئی تو بیٹی بہن کہاں سے آئی کیسے آئی ارے بہت دور سے آئی ہوں اور بیگم صاحبہ کی زیارت کرنی ہے اور وہ ہے بہت دونوں باتیں کر رہی تھی تو سامنے کیاری میں یہ جو تمہاری یہاں لان ہوتی ہے نا اس میں ایک آدمی پانی دے رہا تھا تو وہ پانی دیتے دیتے بار بار ادھر دیکھ رہا تھا تو وہ جو آئی تھی اس نے کہا کہ بہن یہ جو تمہارا نوکر ہے نظر اس کی اچھی نہیں معلوم ہوتی بار بار تمہاری طرف دیکھتا ہے اب راز کھل گیا کہ بہن تم جس کو نوکر کہہ رہی ہو وہ امیر عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور جس بیگم کی زیارت کو آئی ہے وہ فاطمہ میں ہی ہوں ہاں، ابھی تو نے یہ کیا کر رکھا نہ تیرے کنگھی نہ تیرے تیل میک اپ کا تو قصہ ہی کہاں تھا اب تو باقاعدہ جب رشتے ہوتے ہیں تو پہلے وہ بنتا ہے کیا ناپ لیتے ہیں کا ڈبل بیڈ کا ناپ اور اس میں دائیں طرف بھی میک اپ کا سامان ہوگا اور بائیں طرف بھی ہوگا اور لمبا آئینہ ہوگا اور اس کے ساتھ الماریاں اتنی ہوں گی اور وہ پھر کیا کلوزر کلوزر جس میں ہینگل لٹکے ہوئے ہوں گے رات نائٹ ڈریس الگ لٹکے گا اور اور ولیمے کا سوٹ الگ لٹکے گا اور پھر اور سردی کے کپڑے اس نے کہا بہن تو نہیں ہے کیا حال کر رکھا تیرے تو اس پر کہا کہ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب اللہ کے دین کی محنت کر رہے تھے کھجوریں ختم ہو چکی تھی اور کوئی چیز کھانے کو تھی نہ پینے کو تھی کام ادھورا تھا پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے اس وقت میں آپ نے دعا دی تھی اور آپ نے یوں فرمایا تھا اللہ لا عائش اللہ عیش الآخرہ اللہ لا عیش اللہ عیش الآخرہ فاغفر الانصار مہاجرہ اے اللہ ایش تو آخرت ہی کا عیش ہے جو تیرے راستے کی محنت کرے اور مجاہدے کرے مرد ہوں عورتیں ہوں ہجرت کرنے والے ان کی تو مغفرت فرما دے کہ بہن ہم نے تو آج کا عیش کل کے عیش کے لیے قربان کر رکھا ہے میری محترم دینی بہنوں یہ ساری باتیں ہیں خدا مجھے بھی عمل کی توفیق دے تمہیں بھی عمل کی توفیق دے ہم اس وقت جس طرح جی رہے ہیں اور جس طرح ہم کھا پی رہے ہیں اللہ خوب کھلائے خوب پلائے خوب کھاتا پیتا نسلوں تک رکھے لیکن شریعت نے حد بتائی ہے ہر چیز کی شریعت نے احکامات دیے ہیں اگر کھانا پینا بھی اور کمانا بھی اور پہننا اڑنا بھی شریعت کی حد میں ہے تو یہ بھی ثواب دلائے گا اور اجر و ثواب دلائے گی اور اللہ نہ کرے اگر شریعت کی حدود پار کر گئے تو پھر تو دنیا بھی پریشانی میں اور آخرت تو اجڑ ہی جائے گی اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اللہ مجھے تمہیں زندگی کی قیمت وصول کرنے کی ان مبارک دنوں میں اس کی راتیں ہیں یہ شاپنگوں میں گزر رہی ہے حالانکہ یہ شب قدر کے برابر ہل ہل کسی دو رکعت بھی پڑھ لو تسبیح پڑھو صلاحت تسبیح پڑھو قرآن پڑھو فضائل کی کتابیں روزانہ گھر کی تعلیم کم سے کم اتنا کہتے ہیں پانچ وقت کی نماز کا اہتمام ہو قرآن کی تلاوت ہو فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہو صبح و شام کی تسبیحات ہوں آپ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو آٹا گوند رہی ہو تو کپڑے سبحان اللہ الحمد اللہ تو زبان سے کہہ سکتے اس کا نور آپ کے آٹے میں جا رہا ہے آپ کے بچے کو پہنچ رہا ہے اللہ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت یہی ہماری پونجی ہے سمجھ اسی کو کرنا اسی کے لیے کہتے ہیں مرد بھی چار مہینے چلا تین دن ہفتے کی دو گشتیں روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم مستورات بھی اس کا اہتمام کریں اس کی فکریں کریں اور دعائیں مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے قبول کرواویں اگر اللہ قبول کریں تو پھر وہ وہی سارا انتظام بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرمائے اور ہمیں مردود نہ فرمائے کرو گے اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم لك الحمد في بلائك بلائیک إلى خلقك ولك الحمد في بلائك و إلى أهل بيوتنا ول الحمد فی بلائک و سنیعک ہلان فسین خاص سطن الحمد بما هديتنا وما الحمد بما ول قل الحمد بما سترتنا طنا الحمد قل حمد الحمد ستر والمال ول الحمد بالمعافات بل الحمد حتى ترضى حمد الحمد اہل رضيت يا ول التقوى حمد بلمآفات یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق الحمی یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق الحمی یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا وقف اللہ فیم یا واسع الکرم اللہ ہم تجھے اللہ بھی کہتے ہیں ہم تیرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن تیری نہیں مانتے ہیں تیرے نبی کو نبی بھی کہتے ہیں ان کی چال نہیں چلتے اے اللہ بوڑھے ہو گئے بال سفید ہو گئے مرنے کے دن آ گئے تیری نافرمانیوں میں زندگی بتا دی معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جن کلمات سے دعا کی تھی اور تو نے کہا تھا کہ جو ان کلمات سے دعا کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا اس کی ضرورتیں پوری کروں گا اور دنیا اس کے پیروں پڑے آئے گی اے اللہ ان کلمات سے ہم دعا تجھ سے کہتے ہیں اللہ تعلم سرنا ویتنا اللہ وعلانیتنا فقبل معذرتنا تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم انا نسالك ايمانا كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم ان لا يصيبنا الا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا اے اللہ انہی کلمات سے حضرت عالم السلام نے دعا مانگی تھی ہمارے باپ ہیں اے اللہ ہم ان کے اولاد ہیں تو نے ان کو قبول کیا تھا اور ان کے لیے کہا تھا کہ آپ کے اولاد میں سے جو بھی ان کلمات سے دعا کرے گا اے اللہ تو آج تک کی ہماری ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی جانی مالی جاری بھائی ہر طرح کے لیے معاشیتوں کو پاپوں کو گناہوں کو معاف فرما دے تو پکڑے تو تجھے حق ہے ہم نے تو ہم تو زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ہم ایک قدم چلنے کے قابل نہیں ہیں ایک بوند اور ایک گھونٹ پانی کے حقدار نہیں ہیں تو نے تو انعامات کی بارشیں ہی کی ہے اے اللہ ایک کرم پورا فرما دے ہمیں معاف فرما دے اور باقی زندگی اپنے حکموں اور اپنے نبی کی چال چلنے اور ان کے دین کا غم ان کے والا فکر ان کے فکر میں سے فکر ان کے درد میں سے درد ان کے آنسو میں سے آنسو ان کی نمازوں میں سے نمازیں ان کے تقوی میں سے تقوا ان کی دعوت میں سے دعوت ان کے تسکر میں سے تسکیہ ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کو جو ہمارے دستنیگر ہیں ہماری ماتحتی میں ہیں ان کو اور اللہ پوری امت کے بچے بچے کو نصیب فرما دے اے اللہ تیرے بندے بندیاں تیری جناب میں تجھے معبود برحق مان کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت تیرے لاکھوں بندے بندیاں تیرے گھر کے طواف کر رہے ہوں گے تیرے نبی پر سلا تو سلام پیش کر رہے ہوں گے اللہ ان کے بھی ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے پروردگار ہمارے گندے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کے نیک ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ کر ان کی اچھی دعاؤں میں صالح دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان میں ترقی کے ساتھ اور ایمان کی عالمی سطح پر دعوت کی محنت کو لے کر چلنے کے ساتھ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ زندگی میں ایمانی صفات کے ساتھ قبر کو جنت کی کیاری اور بنا کر اے اللہ کشادہ پل سراج سے گزرنا اے اللہ منہ تو ہے نہیں لیکن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر اور آپ کی شفاعت نصیب فرما کر بے حساب و کتاب جنت الفردوس کا فیصلہ ہمارے حق میں مقدر فرما دے پوری امت کو آفتوں بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں دکھ دردوں سے نجات نصیب فرما ہمارے اس دعوت کے کام کی ہر طرح کی آلائشوں گندگیوں سے ہر طرح کے فتنوں سے اندر کے باہر کے افراد کے مجموعوں کے اے اللہ اسے پوری حفاظت فرما کر اس عظیم محنت کو ہمارے ہاتھوں اجڑنے سے بچا دے ہمیں اس کی جڑوں میں پانی پہنچانے والا بنا دے جن کا وجود فتنہ ہے اور جو صرف اپنی نفسانیت کی وجہ سے اے اللہ اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں تو ہی ان سے نمٹ لے ہمارے بس کا نہیں ہے تو ہی ان سے نمٹ لے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہرے کی جائز تمنا کو پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارک سیدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وسلم تسلیما سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين Thank you. people pues, a